بشیر بن سلام نے کہا میں اور حضرت محمد بن علی باقی رحمہ اللہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما کے پاس گئے اور ان سے کہا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں بتائیے اور یہ حجاج بن یوسف کا دور تھا انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ظہر کی نماز پڑھی جب سورج ڈھل گیا اور ابھی سایہ تسمے کے برابر تھا پھر عصر کی نماز پڑھی جبکہ سایہ آدمی کے قط اور ایک تسمے کے برابر تھا یعنی ایک مزل سے ایک تسمے کی مقدار کے برابر پڑا تھا پھر مغرب کی نماز پڑھی جب سور غروب ہو گیا پھر عشاء کی نماز پڑھی جب سرخی غائب ہوئی پھر فجر کی نماز پڑھی جب فجر طلوع ہوئی پھر اگلے دن ظہر کی نماز پڑھی جب سایہ آدمی کے قط کے برابر تھا پھر عصر کی نماز پڑھی جب آدمی کا سایہ دگنا ہو گیا اور اتنا وقت باقی تھا کہ ایک اونٹ سوار درمیانی تیز چال سے پہنچ سکتا تھا پھر مغرب کی نماز پڑھی جب سورج ڈوب چکا تھا پھر عشاء کی نماز تہائی یا نصف رات کے وقت پڑھی پھر فجر کی نماز خوب روشنی میں پڑھی سنن نسائی حدیث نمبر پانچ سو پچیس